پتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک میں کس کا نظارہ ہے پتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک میں کس کا نظارہ ہے میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقص ہند سارا ہے لہو کے آخری قطرے ہندوستان پکارا ہے میرا دل ہے میری ہے میری آنکھوں کا تارا ہے اے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے اے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے اے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکے ہاتھ رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکے ہاتھ رہتے ہیں ہمارے سرحدوں کے نوجوان دن رات رہتے ہیں وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں مٹا دیتے خود کو ہند ہم کو جا سے پیارا ہے اے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے اے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے اے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے اے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے کو جھکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی جہاں پہ پاؤ رکھتے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگ شر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی ہزاروں دشمن دشمنی نے سر اتارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا الفت رکھوں گا میں خودی میں زندہ اپنے بیر کی عزت رکھوں گا میں میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں خودی میں زندہ اپنے بیر کی عزت رکھوں گا میں مٹا دو تو لیا دشمن کے او طاقت رکھوں گا میں نہ چھوٹا ہو جوانوں سے بری ہمت رکھوں گا میں ہمارے ملک کے سارے مسلمان کا یہی نعرہ ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے اے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے اے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان